حرف آغاز ہر ضعیش شعور مسلمان خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اس موجودہ زندگی کے علاوہ مذہب اسلام میں کسی اور دنیاوی زندگی کے دیے جانے کا کوئی تصور موجود نہیں لہٰذا سعادت مندی کی علامت یہی ہے کہ اپنی اس مختصر ترین زندگی کا ایک اکلمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نفس و شیطان کی مخالفت میں گزارا جائے لیکن اس اطراف حقیقت کے باوجود انسان ناتواں بتقائے بشریت اکثر و بیشتر غفلت کی جانب مائل ہو کر مختلف اسباب کی وجہ سے اپنے لیے ایسے اعمال کا انتخاب کر بیٹھتا ہے کہ جن کے باعث نہ صرف اس کی آخرت سخت خطرے میں پڑ جاتی ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی سراسر خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے غافل مسلمانوں کی اس بڑی تعداد کو دو بڑے گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں سے بات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اپنے لیے پسند کرنے کی حماقت کی ہے اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جو سستی و غفلت اور علم دین سے محرومی کے باعث اپنی غلطی تسلیم کرنے اور باعث ہلاکت امال کو نقصان کا سبب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ اسے بالکل درست بلکہ بعد اوقات تو ان کی ادائیگی کو اپنا کمال تصور کرتے ہیں اگر اللہ وجل کی کرم نوازی شامل حال نہ ہو تو یہ دوسری قسم کے حضرات عموماً دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں اور بعد اوقات تو انہیں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں پہلی قسم کے حضرات پھر دو بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں چنانچہ ان میں سے بات تو اس نقصان کو محسوس کر کے ہمت جرت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے سبب بربادی کا باعث بننے والے اعمال سے تباہی ہلاکت کا شکار ہونے سے توبہ چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے بعد ان افعال و اعمال میں پوشیدہ لذت یا دنیاوی منافع کے نشے کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود خود کو حالات کے سپرد کر کے اپنی آخرت اور دنیا والوں کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں نتیجتاً ان کا انجام بھی ماں قبل مذکورہ دوسری قسم کے لوگوں کی مانند ہی ہوتا ہے دنیا میں خسارے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کروانے والے اعمال میں سے ایک عمل مجاز عشق و محبت میں گرفتار ہو جانا بھی ہے اگر مجاز عشق و محبت کو بطور مثال سامنے رکھ کر ذکر کردہ اقسام کا جائزہ لیا جائے تو غالباً مذکورہ تمام گفتگو ذرا زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آ سکے گی چنانچہ بات تو معاشرے میں ہونے والے بہتر پہ عبرتناک واقعات کی وجہ سے اسے اپنے لیے زبردست نقصان و خسارے کا سبب سمجھتے ہیں لیکن بعد ایسے بھی ہیں کہ جو وسط سے ذہن سے معروم ہونے کی بنا پر اسے درست تو صحیح بلکہ عبادت کا نام دیتے ہیں اور بطور دلیل کسی آوارہ ذہن کا تخلیق کردہ یہ شعر پڑھ کر خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں یہ پریشان حال گروہ کسی بھی صورت میں اسے غلط و خلاف ہے شرح وبائی سے ہلاکت کام تسلیم کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا بلکہ جن سے مخالف کو اپنی طرف مائل کر لینا ان کے نزدیک ایک بہت بڑا کارنامہ اور لائق تحسین عمر ہے نتیجتاً اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو تو ایسے لوگ عموماً دنیا کے لیے باعث عبرت بن جاتے ہیں اور بعد اوقات اس میٹھے زہر کو پیتے پیتے کفر تک جا پہنچتے ہیں پھر اسب بیان سابقہ پہلی قسم یعنی اپنی حماقت کے نقصان دہ ہونے کے ہونے کو تسلیم کر لینے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں چنانچہ بعد وہ کہ اسے ایک برا فیل تصور کر کے اور اس کے نقصانات کا اندازہ لگا کر توبہ کی توفیق حاصل کر لیتے ہیں جبکہ اکثر اس فل کبھی کی آفات جاننے کے باوجود حصول لذت اور نفسانی خواہشات کی شدت کے باعث جان چھڑانے کی ہمت سے خود کو خالی پاتے ہیں بطور نتیجہ ان کا انجام بھی ذکر کردہ پریشان حال گروپ سے مختلف نہیں ہوتا ان اقسام کے بارے میں گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی ہمیں بھی اپنے بارے میں خوب ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہمارا تعلق مذکورہ اقسام میں بیان کردہ ان حضرات سے تو نہیں کہ جن کے بارے میں دنیا کے لیے نشان عبرت بن جانے اور ایمان کے برباد ہو جانے کے سلسلے میں خدشے کا اظہار کیا گیا ہے اگر آپ کو اس سوال کا جواب قلبی و زبانی اقرار کی صورت میں حاصل ہو تو پھر ہمارے مخلصانہ مشورے کے مطابق اس میٹھے زہر سے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے اس سے پہلے کہ آپ واپس آنا چاہیں لیکن آپ کو واپسی کا راستہ نہ ملے اور پھر شدید غم و پچھتاوا آپ کا مقدر بن کر دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب عظیم واقع ہو جائے ہم نے مجازی عشق و محبت کو میٹھے زہر کا نام کیوں دیا اس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت میں بے شمار آفتوں کا شکار کیوں اور کس طرح ہو جاتا ہے اور یہ عمل اللہ دوجل وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کیوں شمار کیا جاتا ہے ان تمام سوالات کا بل تفصیل جواب جاننے کے لیے کتاب ہزا کے اگلے مضامین میں غور و تفکر اور قلبی حاضری کے ساتھ مطالعہ بہت ضروری ہے چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے شریع لحاظ سے محبت و عشق کی تعریف ان کے جائز و ناجائز اقسام اور پھر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں چند ضروری باتوں کا جاننا بے حد مفید رہے گا اگلے صفحات کھولیں اور تمام مضامین پوری توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے